ادبی دنیا اردو ہندی کی معیاری اور اچھی کتابوں کہانیوں ناولز اور شاعری کو آڈیو میں کنورٹ کرنے کا کام کر رہا ہے ہمیں اس کام میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے کیونکہ بغیر ڈونیشنز اور اسپانسرشپ کے اس کام کو لگاتار یوں ہی آگے بڑھانا ممکن نہیں ہے اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے دی گئی ڈسکرپشن میں لکھی گئی ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ بچہ منشی پریم چند گنگو کو لوگ براہمن کہتے ہیں اور وہ بھی اپنے آپ کو براہمن سمجھتا ہے میرے دوسرے نوکر مجھے جھک کر سلام کرتے ہیں لیکن گنگو کبھی بھی مجھے اس طرح سلام نہیں کرتا وہ شاید مجھ سے سلام کی امید کرتا ہے میرے استعمال کیے ہوئے برتنوں کو وہ ہاتھ تک نہیں لگاتا مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ گرمی میں میں اسے پنکھا جھلنے کو کہوں جب کبھی میں پسینے سے تر ہوتا ہوں اور وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہوتا تو گنگو پنکھا تو اٹھا لیتا ہے لیکن اس کے انداز سے یہ لگتا ہے جیسے وہ مجھ پر کوئی احسان کر رہا ہو وہ تنک مزاج ہے اور معمولی سی پھٹکار بھی برداشت نہیں کر سکتا اس کے دوست بہت کم ہیں اور سائس یا نوکروں کے ساتھ بیٹھنا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے میں نے اسے کبھی کسی سے ملتے جلتے نہیں دیکھا نہ ہی وہ کسی میلے ٹھیلے میں جاتا ہے نہ ہی وہ بھانگ یا اس قسم کی چیزیں پسند کرتا ہے جس کی لت اس کے طبقے کے لوگوں میں عام ہے وہ کبھی پوجا پاٹ نہیں کرتا نہ ہی کبھی ندی پر اشنان کرنے جاتا ہے وہ بالکل ان پڑھ ہے لیکن توقع یہ کرتا ہے کہ لوگ اسے براہمن کی حیثیت سے عزت دیں اور کیوں نہ ہو اگر لوگ پشتینی جائیداد کی بنا پر احترام چاہتے ہیں تو گنگو بھی چاہے گا اسے حسب اور نصب کی بنیاد پر عزت دی جائے میری طبیعت کچھ ایسی ہے کہ میں نوکروں سے بلا ضرورت بات نہیں کرتا میری سخت ہدایت ہے کہ جب تک میں نہ بلاؤں کوئی میری تنہائی میں حائل نہ ہو چھوٹے موٹے کام جیسے پانی کا گلاس لینا جوتا پہننا یا بتی جلانا میں خود کرنا پسند کرتا ہوں اور ان کو نہیں بلاتا اس سے مجھے ایک آزادی اور خود اعتمادی کا احساس ہوتا ہے نوکر بھی میرے معمول سے مانوس ہو گئے ہیں اور مجھے پریشان نہیں کرتے اگر یہ لوگ کبھی بن بلائے میرے پاس آتے ہیں تو یا تو تنخواہ پیشگی مانگنے کے لیے یا دوسرے نوکروں کی شکایت کرنے کے لیے دونوں ہی باتیں مجھے بری لگتی ہیں جب میں ان کو باضابطہ اور مناسب تنخواہ دیتا ہوں تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ مہینے کی تنخواہ پندرہ ہی دن میں کیوں خرچ کر لیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں چغلی کھانا کمزوری کی نشانی ہے یا خوشامد کرنے کا ایک طریقہ ہے دونوں ہی باتیں اخلاق سے گری ہوئی ہیں ایک صبح گنگو بن بلائے میرے پاس آ گیا مجھے غصہ آ گیا اور جھنجھلا کر پوچھا کہ وہ کیوں آیا ہے اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن بہت کوشش کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں بول پایا کچھ وقفے کے بعد میں نے پوچھا کیا بات ہے بولتے کیوں نہیں تمہیں پتا ہے مجھے صبح کی سیر کو دیر ہو رہی ہے گنگو نے رک رک کر جواب دیا آپ دیر نہ کریں میں پھر آ جاؤں گا یہ بات اور بھی بری تھی اب چونکہ میں جلدی میں تھا تو گنگو اپنی بات جلدی ختم کر لیتا اگر وہ ایسے وقت پر آیا جب وہ سمجھتا ہے کہ میں فرصت میں ہوں تب تو وہ بہت وقت ضائع کرے گا جب میں پڑھ یا لکھ رہا ہوتا ہوں تبھی وہ مجھے مصروف سمجھتا ہے جب وہ دیکھتا ہے میں بیٹھ کر کچھ سوچ رہا ہوں تب سمجھتا تھا کہ میں خالی بیٹھا ہوں اور یہ بات طے ہے کہ کسی ایسے ہی وقت پر وہ اپنے آپ کو مسلط کرے گا اس کو یہ ذرا بھی خیال نہیں ہوتا کہ یہ لمحے میرے لیے کتنے قیمتی ہیں میں اسی وقت اس سے نمٹنا چاہتا تھا سو کہا اگر تم پیشگی مانگنے آئے ہو تو تمہیں بالکل نہیں ملے گا مجھے پیشگی نہیں چاہیے گنگو نے کہا میں نے آپ سے کبھی پیشگی نہیں مانگا تو پھر تم کسی کی شکایت لے کر آئے ہو میں نے کہا دیکھو چغلی سے مجھے سخت نفرت ہے نہیں سرکار گنگو نے کہا کسی کے خلاف مجھے کوئی شکایت نہیں تو پھر کیوں پریشان کر رہا ہے میں نے بے صبری سے کہا گنگو نے اپنے دل کی بات بتانے کی کوشش کی اس کے چہرے سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ اپنی طاقت سمیٹ رہا ہے بالآخر اس نے کہا حضور میں ملازمت چھوڑنا چاہتا ہوں میں آپ کی خدمت نہیں کر سکوں گا اس قسم کی درخواست پہلی مرتبہ سننے میں آئی اور مجھے بڑا دکھ ہوا میں ایک مثالی مالک سمجھا جاتا تھا اور نوکر میرے ساتھ رہنا اپنی خوش قسمتی سمجھتے تھے تم کیوں جانا چاہتے ہو میں نے پوچھا آپ تو دیا کی مورت ہیں سرکار گنگو نے کہا کسی معقول وجہ کے بغیر کون آپ کو چھوڑنا چاہے گا لیکن میرے لیے کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے لوگ آپ کی طرف انگلی اٹھائیں یہ تو بڑے چکر میں ڈالنے والی بات تھی سیر کے بارے میں میں بھول گیا اور ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تم پہیلیاں کیوں بجھا رہے ہو دل میں جو بات ہے صاف صاف کیوں نہیں بتاتے گنگو نے دوبارہ اٹک اٹک کر کہا سرکار بات یہ ہے کہ وہ عورت جو ابھی ابھی ودھوا آشرم سے نکال دی گئی وہ گومتی دیوی اور وہ جملہ پورا کیے بغیر رک گیا میں نے بے صبری سے پوچھا اس عورت کا تمہاری نوکری سے کیا تعلق میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں سرکار گنگو نے کہا میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا یہ پرانے خیالات رکھنے والا برہمن جس کا نئی تہذیب سے کوئی سروکار نہیں ایک ایسی عورت سے کیوں شادی کرنا چاہتا ہے جسے کوئی بھی غیرت مند آدمی اپنے گھر کے پاس پھٹکنے بھی نہ دے گا محلے کے پرسکون ماحول میں گومتی نے کافی ہلچل مچا رکھی تھی کئی سال پہلے وہ ودھوا آشرم میں آئی تھی آشرم کے منتظمین نے دو مرتبہ اس کی شادی کروا دی تھی لیکن دونوں مرتبہ ہفتے بھر میں وہ واپس بھاگ آئی تھی بالآخر آشرم والوں نے اسے نکال دیا تھا اب وہ محلے میں کوٹری لے کر رہتی تھی اور محلے کے منچلے نوجوانوں کی دلچسپی کا مرکز تھی مجھے گنگو پر غصہ بھی آیا اور ہمدردی بھی ہوئی شادی کرنے کے لیے اس بے وقوف کو کیا کوئی اور عورت نہیں ملی میں نے سوچا مجھے یقین تھا کہ وہ عورت اس کے ساتھ کچھ دن سے زیادہ نہیں رہے گی مگر اس کی مالی حالت بہتر ہوتی تو شاید وہ چھ مہینے تک رک جاتی لیکن مجھے یقین تھا کہ یہ شادی زیادہ دن نہیں چلے گی تم اس عورت کے ماضی سے واقف ہو وہ سب جھوٹ ہے سرکار اس نے پورے یقین کے ساتھ جواب دیا لوگوں نے ناحق اس کو بدنام کر رکھا ہے کیا بکتے ہو میں نے کہا کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو کہ وہ اب تک تین شوہر بدل چکی ہے گنگو نے اطمینان سے جواب دیا ان لوگوں نے اسے نکال دیا تو وہ کیا کرتی کیسے بدھو ہو میں نے کہا کیا تم سوچتے ہو کوئی اتنی دور سے آ کر شادی کر کے لے جاتا ہے ہزاروں روپیہ خرچ کرتا ہے اسی لیے کہ آخر میں اس عورت کو گھر سے نکال دے گنگو نے شاعروں جیسے پرجوش انداز میں جواب دیا حجور جہاں محبت نہیں وہاں کوئی بھی عورت نہیں رہ سکتی عورت صرف روٹی کپڑا اور مکان ہی نہیں چاہتی وہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ انہوں نے ایک بیوہ سے شادی کر کے اس پر بڑا احسان کیا ہے اور چاہتے ہوں گے کہ تن من سے وہ ان کی ہو جائے لیکن کسی دوسرے کو اپنا بنانے کے لیے خود کو بھلانا پڑتا ہے اسے دورے پڑتے ہیں وہ اناپ شناب بکنے لگتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں اس پر کسی بھوت کا اثر ہے اور تم ایسی عورت سے شادی کرو گے میں نے کہا سمجھ لو تم پریشانی کو دعوت دے رہے ہو گنگو نے شہیدوں جیسے لہجے میں کہا اگر وہ مجھے مل گئی تو بھگوان کی دیا سے میری زندگی سدھر جائے گی تو تم نے طے کر لیا میں نے پوچھا ہاں حجور اس نے جواب دیا ٹھیک ہے میں نے کہا اگر ایسا ہے تو میں تمہارا استعفیٰ منظور کرتا ہوں ویسے تو میں پرانی رسموں اور بے معنی رواجوں پر یقین نہیں رکھتا لیکن اس معاملے میں میں نے یہ سوچا کہ کوئی ایسا آدمی جو ایک مشتبہ کردار عورت سے شادی کرنا چاہتا ہو اس کو گھر میں رکھنا خطرے سے خالی نہیں اسے بہت ساری الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں میرے خیال سے گنگو کا اس عورت سے شادی کرنا ایسا تھا جیسا کہ کوئی بھوکا آدمی روٹی کے لیے لپکتا ہے اسے یہ پرواہ نہیں کہ روٹی سوکھی اور بے مزہ ہے میں نے سمجھا کہ اس معاملے سے دور رہنا ہی عقل مندی ہے پانچ مہینے گزر گئے گنگو نے گومتی سے شادی رچا لی تھی اور اسی محلے کی ایک جھوپڑی میں رہنے لگا تھا راستے میں ملاقات ہوتی تو میں حال چال پوچھ لیتا مجھے اس کی زندگی سے دلچسپی ہو گئی تھی اس کہانی کا انجام کیا ہوتا ہے اس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا بہرحال میں نے ہمیشہ گنگو کو خوش پایا اس کے چہرے پر ایسی چمک ہوتی جو بے فکری سے ہی پیدا ہو سکتی ہے وہ روزانہ کم و بیش ایک روپیہ کما لیتا تھا اس میں سے لاگت نکال کر اسے دس آنے کے قریب بچ جاتے تھے اس دس آنے میں کوئی آسمانی طاقت رہی ہوگی جو اسے اس طرح کی مکمل آسودگی دے سکتی تھی ایک دن میں نے سنا کہ گومتی بھاگ گئی پتہ نہیں کیوں مجھے اس خبر سے بڑی خوشی ہوئی شاید گنگو کی خود اعتمادی پر مجھے ہمیشہ سے رشک تھا میں اس بات پر خوش تھا کہ آخر میری بات سچ نکلی اب اس کی سمجھ میں آئے گا کہ جو لوگ اسے گومتی سے شادی کرنے سے منع کر رہے تھے وہی دراصل اس کے خیر خواہ تھے کتنا بے وقوف تھا وہ میں نے سوچا گومتی سے شادی کرنا اپنی خوش قسمتی سمجھتا تھا جیسے اسے جنت مل گئی ہو میں اس سے ملنے کو بے چین تھا سہ پہر کو جب ملاقات ہوئی مجھے ایسا لگا کہ گنگو بالکل ٹوٹ چکا ہے مجھے دیکھتے ہی وہ رو پڑا بابو جی گومتی مجھے چھوڑ کر چلی گئی میں نے مصنوعی ہمدردی کے ساتھ جواب دیا میں نے شروع میں تم سے کہہ دیا تھا کہ اس عورت سے دور رہو لیکن تم نے سنی انسنی کر دی کیا مال اسباب بھی لے گئی یا کچھ چھوڑ گئی گنگو نے اپنے دل پر اس طرح ہاتھ رکھا جیسے میں نے کوئی کفر بک دیا اور کہا ایسا نہ کہیے بابو جی اس نے کسی چیز کو چھوا تک نہیں بلکہ اپنی چیزیں بھی یہیں چھوڑ گئی پتا نہیں اسے مجھ میں کیا کمی نظر آئی جو مجھے چھوڑ گئی مجھے یقین ہے کہ میں اس کے قابل نہیں تھا وہ پڑھی لکھی تھی اور میں ٹھہرا بالکل ان پڑھ کچھ دن اور اس کے ساتھ رہ جاتا تو آدمی بن جاتا اوروں کے لیے جو کچھ بھی رہی ہو میرے لیے تو وہ دیوی تھی مجھ میں ضرور کوئی خامی رہی ہوگی جو اس نے مجھے چھوڑ کر چلے جانے کی ٹھان لی گنگو کی باتوں سے مجھے بڑی مایوسی ہوئی مجھے یقین تھا کہ مجھے وہ اس کی بے وفائی کی کہانی سنائے گا اور مجھے اس کے ساتھ ہمدردی جتانا پڑے گی لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بیوقوف کی آنکھیں یا تو ابھی تک کھلی نہیں ہیں یا وہ اپنی سمجھ بوجھ کھو بیٹھا تھا میں نے مذاق کے انداز میں کہا تو وہ تمہارے گھر سے کچھ نہیں لے گئی کچھ نہیں بابو جی ایک پیسے کی چیز بھی نہیں اور تم سے بہت محبت بھی کرتی تھی اب میں کیا کہہ سکتا ہوں بابو جی مرتے دم تک اسے نہیں بھولوں گا اور پھر بھی تمہیں چھوڑ کر چلی گئی یہی تو حیرت کی بات ہے بابو جی تم نے وہ پرانی کہاوت سنی ہے بے وفائی تیرا نام عورت ہے ایسا نہ کہیے بابو جی میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کے بارے میں یہ بات نہیں سوچ سکتا تھا اگر اب بھی اس سے اتنا لگاؤ ہے تو جاؤ اسے ڈھونڈ نکالو ہاں مالک جب تک اسے ڈھونڈ نہ نکالوں مجھے چین نہ آئے گا بس یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ہے کہاں مجھے یقین ہے وہ واپس میرے پاس آئے گی اس کی تلاش میں میں ضرور نکلوں گا زندہ رہا تو واپس آ کر آپ کا درشن کروں گا یہ کہہ کر وہ چل دیا اس واقعے کے بعد مجھے نینی تال جانا پڑا اور تقریباً ایک مہینے بعد میں وہاں سے لوٹا ابھی کپڑے بھی نہیں اتار پایا تھا کہ دیکھتا ہوں گنگو ایک نوزائیدہ بچہ گود میں لیے سامنے کھڑا ہے اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کرشن کو پا کر نند بھی شاید اتنے خوش نہ ہوئے ہوں گے اس کے چہرے پر ایسی چمک تھی جیسے کسی بھوکے آدمی کے چہرے پر بھر پیٹ کھانے کے بعد دکھائی دیتی ہے میں نے پھر مذاقن پوچھا کیا گومتی دیوی کی کچھ خبر ملی تم تو اس کی تلاش میں نکلے تھے گنگو نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا میں نے اسے ڈھونڈ نکالا ہے بابو جی وہ لکھنؤ کے زنانہ اسپتال میں تھی وہ اپنی سہیلی سے کہہ گئی تھی کہ اگر میں بہت زیادہ پریشان ہو جاؤں تو مجھے اس کا عطا پتہ بتا دے یہ سنتے ہی میں لکھنؤ بھاگا اور اسے لے آیا نفع میں یہ بچہ بھی مجھے مل گیا اس نے بچے کو اٹھا کر میری طرف ایسے بڑھایا مانو کوئی کھلاڑی تمغہ دکھا رہا ہو اس کی بے حیائی پر مجھے حیرت ہوئی گومتی سے اس کی شادی ہوئے ابھی چھ مہینہ بھی نہیں ہوئے تھے اور وہ اس بچے کو فخر کے ساتھ دکھا رہا تھا تنزن میں نے کہا اچھا تو تمہیں ایک بچہ بھی مل گیا وہ شاید اسی لیے بھاگی تھی کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ بچہ تمہارا ہے میرا کاہے کو ہے بابو جی یہ بھگوان کا ہے یہ لکھنؤ میں پیدا ہوا تھا نا ہاں بابو جی کل ہی وہ ایک مہینے کا ہوگا تمہاری شادی کو کتنے دن ہوئے یہ ساتواں مہینہ ہے تو تمہاری شادی کے چھ مہینے کے اندر ہی یہ بچہ پیدا ہو گیا ہاں گنگو نے اطمینان سے جواب دیا پھر بھی تم اسے اپنا بچہ مانتے ہو ہاں سرکار کیا تمہاری عقل ٹھکانے ہیں میں نے پوچھا پتا نہیں وہ میرا اشارہ سمجھ پا رہا تھا یا جان کر انجان بن رہا تھا اس نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے گنگو نے اسی لہجے میں کہا یہ اس کے لیے ایک نئی زندگی ہے بابو جی پورے تین دن تین رات وہ تڑپتی رہی درد بالکل برداشت سے باہر تھا اسی موقع پر میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا شادی کے چھ مہینے کے اندر بچہ ہوتے پہلی بار آج سنا یہ بات سن کر گنگو جیسے حیرت زدہ ہو گیا شریر مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولا مجھے اس کی کبھی پرواہ نہیں رہی شاید اسی لیے گومتی نے گھر چھوڑا تھا میں نے کہا بھی تھا کہ اگر اس کو مجھ سے پریم نہیں ہے تو وہ مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہے میں اس کا خیال نہیں کروں گا لیکن اگر وہ مجھے چاہتی ہے تو صرف اس بچے کو ہمارے درمیان نہیں آنا چاہیے میں اسے اپنے بچے کی طرح چاہوں گا اگر کوئی جوتا ہوا کھیت لیتا ہے تو فصل کو محض اس لیے نہیں چھوڑ دیتا کہ اسے کسی دوسرے نے بویا تھا یہ کہہ کر اس نے ایک زوردار قہقہ لگایا گنگو کے جذبات نے میرے دل کو چھو لیا اور میں بے وقوف بن کر رہ گیا میں نے ہاتھ بڑھا کر اس بچے کو گنگو کی گود سے لے لیا اور چوما گنگو نے کہا بابو جی آپ تو نیکی کا پیکر ہیں اکثر گومتی سے میں آپ کا ذکر کرتا ہوں کئی مرتبہ اس کو کہا بھی کہ آ کر آپ کو سلام کرے لیکن وہ بہت شرماتی ہے میں اور نیکی کا پیکر میری متوسط طبقے کی ذہنیت گنگو کے حوصلے اور ایمانداری کے سامنے پشیمان ہو کر رہ گئی نیکی کا پیکر تو تم ہو میں نے کہا اور بچے نے تو اس پر چار چاند لگا دیے ہیں میں تمہارے ساتھ چل کر گومتی سے ملنا چاہوں گا اور ہم دونوں گنگو کے گھر کی طرف چل پڑے ترجمہ ڈاکٹر ایم اسد الدین